ابو عاصم نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں عبد الحمید بن جعفر نے سابقہ صنعت کے ساتھ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اسی کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چھ سو چھیالیس